ابن نمیر نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے معنی روایت کی اور انہوں نے حدیث کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے کہ الفاظ بیان نہیں کیے اور حدیث کے آخر میں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ چھوڑ دیا اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے اور انہوں نے جریر کی روایت کی طرح اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حصہ قرار نہیں دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اڑتیس